أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم كل امرئ بما كسب رهين ہر شخص اپنی کمائی میں اپنے عمل میں اپنے عمل کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے صدق اللہ العظیم سورہ الطور او دی ایک آیت مقدسہ دا آخری حصہ چند الفاظ میں ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਥੀਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦਾਨ ਨੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਫਲਾਂ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਫਲਾਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ 14 ਅਗਸਤ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ لوگ اپنے اپنے انداز خوشی منا کہ اس تاریخ ناکستان بنیا یا آزاد ہوا حالانکہ یہ جڑی سنوں آزادی ملی ہے یہ حقیقت حیثیت وہ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ اِسی کتنے کا آزاد ہاں اور ساری دنیا کے اندر حیثیت کی ہے اپنے ملک کے اندر ساری کیا حیثیت ہے ਬਹਰਹਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੇਮਤ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਮਹਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਮਹਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਮਸਰਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲਮਹਾਤ ਨੇ ਤੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਣਿਆ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਈਜੈਸਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝਨੇ ਆ ਔਰ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ کہ یہ آزادی بڑی وقتی جی آزادی ہے بڑی لیمٹڈ جی آزادی کیا سا جی سوچ اور فکر ہے کہ اصل آزادی سانو مل جائے اصل آزادی جڑی ہے وہ آخرت دن آزادی ہے کل عمر ام بما کا رہین کہ ہر شخص وہ گروی ہے گروی لفظ رہن یہ بڑا مشہور لفظ ہے کسی نے کسی کوزہ لیا انہیں کیا بھی یار سکوٹی کے طور پہ مینو چیز جہی ہے نا دے دے جب میرا پیسہ دونگا اپنی چیز لے لی واپس یہ ہے گروی یہ دو سورتان نے ایک حرام ہے ایک مباح ہے تو اے بہار علی کا الگ باس ہے رہن گروی بڑا مشہور لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ہر شخص اپنے پاس گروی رکھا ہوا ہے کل لوم ریم بے ماں کا سابا رہین ہر شخص فرمایا تو بچوں وہ گروی ہے میرے کو میرا وہ مقروض ہے انسان میں بنایا پیدا کیتا ہے انسان جب دنیا دے اندر اکھ کھولتا ہے تو اس ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ تے مقروض ہے انسان اللہ دا اے کردہ اللہ دا ادا کرے گا تو چھٹ جائے گا نہیں کرے گا تو بھج جائے گا ایک مقام تے اللہ تعالیٰ نے مضمون اور عنوان انج بیان فرمایا والقمر واللیل از ادبر اذا اسفر انہا للبشر انالبر نظیر شدم اویت اخر کل نفسم بیما کسبد رہ فرمایا ہر جان گروی ہے پکڑی ہوئی ہے بجی ہوئی ہے بے ماں کا سبت اپنے عمل دی وجہ تو یہ ذمے کچھ امال لگائے یہ ڈیوٹیاں لگائیاں نے یہ ادا کرے گا تے چھٹ جائے گا میرے دوستو دنیا دی آزادیاں سڈے نزدیک بڑی اہمیت دی عمل جوش و خروش دکھان دے وہ آزادی ہے یا نہیں بہرحال یوم اگست چودہ اگست آزادی دا دن ہے بہت کچھ ہوں کاش اسی سارے دل و دماغ دے اندر یہ بات جاگزی ہو جائے بیٹھ جائے کہ یہ آزادی اگرچہ ادھوری جی ہے ادھوری جی مینو بہرحال اس آزادی دی کوئی سمجھ نہیں آ رہی فرق صرف اتنا ہے کہ اگے اسی برطانیہ دے غلام تو ہوں اسی امریکہ دے غلام ساڈا سارا سسٹم دفتری نظام عدالتی نظام تھانے دا نظام سارا کفار دے کے یرغمال ہے یہ آزاد ہاں سی پھر بھی اسی آزادی منا رہے ہاں چلو یہ گل ایک رہن دئیے لفظ آزادی تو میں اج سٹینڈ لینا کہ آزادی اصل کیا ہے کہ انسان آخرت وچ آزاد ہو جائے اپنا عمل ایسا اللہ دے سامنے پیش کر کے سائنسدانوں نے نا ایک گل کی خدا جانے صحیح ہے یا غلط ہے کہ زمین جڑی ہے ایک ہزار میل فی گھنٹے دی رفتار نال اپنے محاورے گھوم رہی ہے چکر لگا رہی ہے دوڑ رہی ہے ایک مفکر نے لکھا ہے کہ میں جہاز دے اتنے سفر کر رہا سا تو میں ساڈا جہاز اس نے لینڈ کیتا ایئرپورٹ تے اتریا ساری واجبی جی چیکنگ ہوئی اسی اگے نکل گئے میرے سامنے ہی انہیں لکھا ہے کہ میرے سامنے کچھ لوگ اس ایئرپورٹ دے عملے نے ٹھہرا لے ٹھہر جاؤ بھائی ٹھہر جاؤ تھوڑی خصوصی چیکنگ ہوئے گی خصوصی چیکنگ اس نے نا بڑا ہی بہترین تبصرہ کیا اس نے کہا کہ یہ سائنسدانوں دی گل اگر ٹھیک ہے یقین اس نے ٹھیک ہی منیا اس نے کہا پھر سمجھ لو بھی اسی بھی ایک ایسے ہوائی جہاز دے اتر سوار ہوں جو دے زمین جو گھوم رہی ہے ایک ہزار میل فی گھنٹے دی رفتار نال اے بقول سائنسدانہ دے گم رہی ہے تو اِسی یہ سوار ہاں زمین دے تے جہاز چل رہے ہیں تے یہ گھومتی جا رہی ہے تے انہیں ایک کدھر جا رہی ہے ایک خاص ایئرپورٹ دی طرف جا رہی ہے اسی ایک ایئرپورٹ دی طرف سرفر کر رہے ہیں اور وہ ایئرپورٹ کیا ہے آخرت دا ایئرپورٹ ہے ساری دنیا اس ایئرپورٹ کے اترے گی پھر ہوئے خدا دی قسم اگر کسی نو غشی آ جائے نا بے ہوش ہو جائے یہ گلان پڑھ کے سن کے تو حق بجانب ہے لیکن سارے دل بڑے سخت حقائق نے حقائق اے پکھا چل رہا ہے میرے سامنے حقیقت ہے میں بول رہا حقیقت ہے تھی میرے سامنے بیٹھے ہو یہ حقیقت ہے لیکن یہ بھی بڑی حقیقت آخرت ہے کہ اسی آخرت و جا رہے ہیں اسی آخرت دے ایئرپورٹ دے اتنے اترنا ہے اتنے پھر چیکنگ ہونی ہے کسی بھی واجبی جی چیکنگ ہونی ہے واجبی جی بڑے خوش نصیب نے وہ بندے جنہی معمولی جی چیکنگ ہو سیدہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ منو کیشل حساب فقط حالت جیسے کولو حساب کے معاملے ذرا کی گئی نہ جہد مر گیا وکیل ذرا کرتے ذرا ہو رہی ہے فرمایا اللہ دے سامنے تے جرا ہو گئی نا بس مر گیا اما جی پوچھتی ہیں نہیں یا رسول اللہ اللہ دا فرمان رہے نے کہ جا حساب آسان ہوے گا وہ خوش ہوے گا آپ نے فرمایا عائشہ یہ تو ایک واجبی دی چیکنگ ہے پیشی ہے نوکش مناقشہ جرا فاما من اوتیا کہ تاب بہو بے یمی فسو ویوہ سب حاب سی وین کالے بوئے لاہل ہی مسرو رالنا مسر جی ہاتھ پھڑایا گیا آسان حساب ہوے گا واجبی جی چیکنگ ہوگی واجبی جی تو جی خصوصی چیکنگ ہے نا بس ہو گیا وہ تو گیا اتے کئی گرفتار ہو جاندے ایئرپورٹ کے اتنے کئیوں ڈپورٹ کر دیا جاتا جاؤ جی پیچھے ہیں سعودی عرب کے اندر اگر کوئی غیر قانونی اتنے بندہ ثابت ہو جائے نا بھی غیر قانونی ہے تو کی کرتے ہیں دو چار دن جیل چ رکھیا پکڑیا ڈیپورٹ کر دیتا تے ایئرپورٹ ایئرپورٹ جدو دے اترنا ہے نا آخر پورٹر ڈیپورٹ ہونے والی کوئی صورت ہو جانا گے ڈیپورٹ واپس آواں گے نہ اتے دہائی دیتی جائے گی دہائی کیا فہل من سبیل کیا کوئی واپسی کا رستہ ہے کہ چلے جائیے اپنی اصلاح کر لیے اتوں ڈپورٹ نہیں ہونا بالکل بس خصوصی اج دعا کرو ہاں کہ اللہ سانوں خصوصی چیکنگ تو بچایا آئے ہائے جی سپیشل چیکنگ ہو گئی ہوں میں یہ بات اج اس واسطے شروع کیتی ہے بھی رمضان آ رہا ہے تے آزادیاں اسی بڑیاں منانے ہیں کوئی جیل چو چھٹ کے آ جائے آزاد ہو گیا چودہ اگست آزادی دا دن اسی منانے ہیں تے وہ تفسیر نے کثیر ایک عدیث لکھی ہے مسند امام احمد دے حوالے نال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راگ مان فور راجل اس وہ بندہ وہ نک خاکلود ہو جائے یہ معنی ہے وہ تسی بھی سمجھتے ہو کہ یعنی وہ بندہ بڑا ہی بے ہے بڑا ہی بیوقوف ہے وہ بے بےوقوفی جتنی بھی بیان کیتی جائے تھوڑی ہے کہ داخل شہر و رمضان کہ تے رمضان دا مہینہ آیا فن سلخ تے گزر گیا فلم یوگ فر لہو فلم یوگ فر لہ لیکن او اپنے آپ نو آزادی نہ کرا سکا آزادی مل نہ سکی فلاں کیا بے وقوف انسان ہے کہ رمضان جیسا مہینہ آوے تے گزر جائے فلاں یوگ فر لا تو آزادی نہ ملے ساڈے ساڈے اتنے مقدمے بنتے ہیں کیس بنتے ہیں دنیا کی عدالتوں کے اندر تھانوں کے اندر تے اسی بڑے بڑی سر توڑ کوششاں ہوں نے کہ میں اس کیس وچوں نکل با عزت بری با عزت بری ہو جاؤں مینوں آزادی مل جائے تے اے کیس اور اے مقدمہ میرے تے ختم ہو جائے اللہ اللہ کاش اے بات دل و دماغ دے اندر اتر جائے سڈے اتنے اللہ کے دربار میں بھی بڑے مقدمے بڑے ہی کیس نے کہ نہیں کیس ہاں دنیاوی تھانے کے اندر سات کونجا کا کیس آپس دومے لڑ پے تو یہ یعنی لڑے وہ آپس نے تھانے دار نے یہ انکی معاملات مداخلت سمجھا بھی کیوں بھی لڑے اگے نقصان ہو سکتا سی لہذا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ دنگا و فساد ختم کرے انہوں نے پھڑ لیا یہ عام یعنی سب تو چھوٹا کیس ہے تو یہ لگتا ہے تو کیا اللہ دے ہاں بھی سارے اتنے کوئی کیس ہے نہیں یا نہیں کوئی مقدمے بنے نے کہ نہیں کیا مقدمے اور ایک کیس ختم کرنے واسطے اِسی کوشش کرنے لے کہ رمضان آیا ہے یہ سارے دے سارے مقدمے اور سارے کیس اسی اِس بری ہو جائیے اور سارے ختم ہو جان عجیب معاملہ ہے کوشش ہی نہیں کرتے اتلا یہ ہے بھی گرمی بڑی ہے جی کام کرنے ہوں ہیں مزدوری کرنی ہے ڈیوٹی دینی ہے وہ سرکار دی ڈیوٹی ہے غیر سرکار دی ڈیوٹی ہے یہ بہانے بنا کے روزے جڑے نے چڈے جا رہے ہیں نمازاں چھڑیاں جا رہی ہیں رمضان دا مہینہ وہی تحقیر بھی استخفاف بھی کھلے دل نال ہو رہا تو بہانا بہانہ بنیا ہے گرمی دا کام کاج کا صحیح مسلم ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ فرمایا کہ جہاد اور اللہ نال ایمان یہ سب تو افضل چیز ہے ایک آدمی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تل تو اگر میں جہاد ماریا جا و انی ختا آیا میرے گناہ معاف ہو جان گے چھٹ جا میں آپ نے فرمایا ہاں تیرے گناہ سارے معاف ہو جان گے جے تو اللہ دے رستے تو شہید ہو جائیں تے انت سا ہاں، انت صابر محتسب مقبل غیر مدبر صبر نال جہاد کریں تے ود کے جہاد کریں تے پیٹھ نہ وکھائیں وہ بڑا خوش ہوا جان لگا نا آپ نے فرمایا یار ذرا پھر دسی کی کیا سی تو وہ کہنے لگے یار سولہ میں اج آخیا سی تو تسی انج فرمایا ہاں تیرے سارے گناہ معاف ہو جان گے الا دین لیکن قرضہ معاف نہیں ہوئے گا کرزا نہیں معاف ہونا تیرا چلو ایک یہ دے بارے فر سی کدی بھی کرزہ کی شاو ہے منہ دے سوادوں واسطے کرزے لے جانے تو کرزے اسی ہے کرزے گورنمنٹ کو لے کے بینک کو لے کے تو تھوک دے حساب نا ہے تو پھر اسی معاف کرائی جانے لکھوں کے کرزے تو سارا بوجھ گریب طبقے سے پی رہا ہے یہ وڈا جڑا اشرافیہ ہے نا اشرافیہ اللہ یہ تو بیڑا گرک کرے ویسے یا یہ ہدایت دے دے دیں کیا ایک دن اشرافیہ لے کے بہ گئی یہ کردے لینی ہے تو معاف کرا رہی ہے تو سارا برڈن وہ کھے گریباں کے اتنے آپ نے فرمایا کرزہ معاف نہیں ہوے گا پاویں وہ سرکار کا کردہ ہے تو پاویں خیر سرکار کا کردہ کرزہ لے جو لیا تو ملتے بھی اشرافیا ہی نے ماڑے بندے کردہ ملتا تو جب لینا بھی ہے تو انہیں سوتے لینا بیچارے نے اچھا ایک اور ایک اور حدیث سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن آپ نے فرمایا ایک آیت پڑھی قرآن دی سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارض السماوات والارض اعدت للمتقین او مسلمانوں آؤ ایسی جنت دی طرف آؤ جی دی چوڑائی زمین و آسمان ہے جناب عمیر رضی اللہ عنہ سن کے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس چوں یہ کلمات کہنے لگے بخ بخ کیا خوب ہے کیا خوب ہے آپ نے فرمایا لیا تو یہ لفظ کیوں کہے نے وہ کہنے لگے یار اور تک کوئی گل نہیں سی بس مینو نا میں اس واسطے کہہ دیتے بھی شاید اللہ میں شہادت دی موت نصیب کر دے آپ نے فرمایا ان کا من اہلہا میں تینوں گرنٹی دینا کہ تینوں اللہ شہادت نصیب کرے گا تو کہنے لگا یا رسول اللہ اچھا میں شہادت ملے گی تو میں جنت گا جنت مل جائے گی انہیں فٹافٹ نا مسلم حدیث فٹا فٹافٹ کھجوراں کڈیاں تو کھان لگ پیا اچانک اچانک دل میں خیال آیا اِسی یہ آدیساں آیت اِسی بھی سننے ہاں۔ جنت دیا دو زخنے ہاں، لیکن کوئی خاص اثر نہیں ہوں گا پتا نہیں کی ہے یا تو سا ایمان صحیح نہیں ہے جنت اور دو زخر سنوں لوڑ نہیں ہے دو زخ تو بچن کی تو جنت جان کی دو ہی گلیں نے نا ادروائز جنت اور دوزخ حقیقت نے بہت بڑی حقیقت اس سیابی نے کھجوراں کٹیاں کھان لگ پیا اچانک صحیح مسلم دی حدیث القا الکا تمارات انہیں کھجوراں سٹ دیتیاں کہن لگا بھی جنت چ میں جانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینو گرنٹی دے دیتی ہے کہ میں جنت جانا ہے ہائے جنت جنت ہے اُنیا دے اٹل دیکھنے مکان دیکھنے کوٹھیا دیکھنے نیتنے اندر بڑی جی لگے ہوتے نے قالین پیچھے ہوں نے نیت نیا کوئی صوفے تو رائش کا سامان ہوں تو بندہ دنگ رہ جا یار ایتنا الہ مکان اتنا ٹھنڈا مکان اتنیا سہولت والا مکان تو الحمد للہ اللہ کا خاص انعام ہے شکر ہے اس ذات اقدس دا میں کدی بھی اللہ کے فضلو کرنا متاثر نہیں ہویا ان چیزاں تو میں ایک ہی گل کر دینا ہوں بھی یار یہ بندے دیاں بنائی ہوئی چیزاں نے بندے دیاں تے اللہ نے جڑی جنت سڈے واسطے بنائی ہے جی رب جے دے دے وہ کیا ہی بات ہے یہ چیزاں وہ سامنے کیا نے اور یہاں چیزوں کے اندر پائیداری کوئی نہیں وہ بندہ مینو اچانک یاد آیا بادشاہ نے محل بنایا ہے اپنا بنگلہ بنایا بڑا زبردست تے نال لکھ دیتا ہے کہ جڑے بندے نو اے دے اندر کوئی نقص نظر آئے نا وہ سانو آ کے دسے بھی اے دے وچ نقص کی ہے تے ایک سادہ جہ بندہ گیا لگا جی میں دے اندر نا دو عیب دو نقص دیکھ رہا بادشاہ کہن لگا یار کسی نے نقص کڈیا ہی نہیں تو نے لگا ہاں دو نے انہیں انہیں کی ایک اے تو یہ ہے برباد ہو جانا ہے ایک ایب تے دجا یہ ہے تسا ہمیشہ یہ نہیں رہنا ہمیشہ یہ نہیں رہنا انہیں کہا یار گل تیری بڑی معقول ہے ٹھیک ہی ہے انہیں کھجوراں تھلے سٹیاں نے کھجوراں سٹ کے کہنے لگا بھی میں یہ کھاوا ساریاں تو یہ لمبا زمانہ ہو جائے گا انہیں اچانک کھجوران سٹیاں نے تو کفار دیا سفاں وڑ گیا تو جہاد کیا فکو تل تو اللہ نے انہیں شہادت نصیب کر دیتی دی لوگوں جنت کا احساس ہے یہاں جنت کی قدر و قیمت ہے یہاں پتا ہے بھی رمضان کی شاع ہے اور رمضان کے اندر کیا کیا برکات نے اور کیا رمضان دے سمارات نے اور رمضان دا مہینہ کیویں گزارنا ہے گزارے تے بندہ ہنج گزارے کہ رمضان ادھر ختم ہویا ہے ادھر یہ سارے کیس ختم ہو تے کدوں ختم ہون گے ٹھاٹ پاٹ دی زندگی نہ ان لامہ واہ وعملوا الصالحات ان واہ میرو وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر یہ کیفیت ہوئے گی ایمان نال اور اچھے اعمال نال سب تو بڑی کامیابی سب تو بڑی کامیابی کہ جنت مل گئی تے کامیابی مل گئی سورہ صافات دے اندر اسی اپنے آپ دنیاوی کےسان تو مقدمے تو بری کرنے واستے کراؤ واستے بڑی کوشش ہے ساری بڑی محنت ہے پیسے پانی کی طرح وہ یار گل ہے پیسے کی کہڑی گل ہے لکھن روپیہ وکیل دے دیں تھانے دار دے دے ججان کوئی رشوت دے رہا خبریں کیا کر رہا ہے کہ میرے تو کیس صاف ہو جائے صاف ہو جائے تو اسی اے بندہ اپنی جان قربان پیا کرتا ہے جنت بھی جان واسطے جان بڑی قیمتی ہے جان اسی سی تو لے کے افطاری تک کلمہ پڑھن والے اشرافیہ غیر اشرافیہ سارے تقریباً کلمہ پڑھ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کا اظہار کر دے ہیں کیا سرکاری عہدے دار گورنمنٹ گورنمنٹ تو کیا غیر گورنمنٹ سارے میلاد دی چھٹی کر دے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میلاد ہے یہ دن بڑا مبارک ہے جی چھٹی ہوے گی اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کا اظہار ہے عید میلاد میلاد دی بارہ ربیع الاول دی چھٹی ہے ساری کیا وزیر اعظم کیا آرمی چیف ساری چھٹی منا رہے نے جدو رمضان کا مہینہ آیا تو سرکاری تو غیر سرکاری پرواہ ہی نہیں ہے کلمہ پڑھنے والے اللہ اللہ دے اتنے ایمان کا دعوی کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا دم بھرن والے تے اگے ہیلے تو بہانے کم بڑا ہے جی ملکی حالات ایسے جی مزدوری ہے تے گرمی بڑی ہے انہیں جان قربان کر دیتی جان دینی بڑی اوکھی ہے میرے دوستو جان ایک ایسی چیز ہے جان دی اتنی قیمت ہے اللہ نو بھی پتا ہے بھی جان دے ہتھوں بندہ بڑا مجبور ہو جاتا ہے جان اللہ نے قرآن فیصلہ کیتا ہے بھی جدوں اگلے نے رائفل یا کالاشن کوف یا گن تانی ہوئے نا کہ کفر کا کلمہ کا نہیں تو گیا گولی آئی گیا تو یہ جان ہے اللہ نو بھی پتا بندہ میرا کمزور ہے جان ایڈی چھیتی حوالے نہیں کرتا جان واسطے بڑا کچھ کرتا ہے اللہ نو بندے کی اس کمزوری کا پتا ہے تو ویخو کتنی رحیم اور کریم ذات ہے فرمایا اگر چونکہ تیرے وسطوں باہر ہے ہیں جان دینا تیرے واسطے بڑا اوکھا کم ہے ہیں ایمان دی خاطر گولی کھانا قتل ہو جانا وہ تیرے نزدیک بڑا اوکھا کم ہے تو ایتھے بے بسی دا اظہار کرے گا تو فرمایا جا وہ پیاریا میں تیرے تو سختی نہیں کرتا اگر ایسا کوئی ٹائم آ جائے تے تو کفر دا کلمہ کہہ بھی دے میں پھر بھی تینوں معاف کر دیا گا ہے نا شان رحیمی ہے رحمان ہے نا پھر میں رحم کر دیا تے جے جے اے چھوٹ نہ ہوئے تے میں نہ خبرے کنے جہنم دا اور بالن بن جائے چھوٹ دے دیتی من کا فرا بلا ہے بعد ایمان ہی اللہ من اکرہ و قلبہ مطمئن بالایمان ولیکن من شرہ بالکفر صدرن فالے غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم فرمایا بندہ مجبور ہو جائے گن پوائنٹ تھے کو کفر دا کلمہ کو آ دے وے اللہ فرماندن میں معاف کر دیا جان ہے نا میں نہ سیابت آفرین ہے جان ہی حوالے کر دیتی جنت دی خاطر دو تو بچن دی خاطر تو اسی شہری تو لے کے افطاری تک اسی صرف منہ نہیں بن سکتے کھان اپنا کھانا پینا نہیں چھڑ سکتے گالی گلوچ دے اپنے اندرونی اور غصے والے جذبات دے اتنے کنٹرول نہیں کر سکتے کتنا ٹائم ہے چودہ پندرہ سولہ گھنٹوں کا روزہ ہوئے گا لو ساری آ حالت ہے تو پھر اسی جنت کے ٹھیکدار جنت سب تو پہلے جی اسی ہیں نبیاں تو ولیاں تو بعد سب تو پہلے چھالا مارتے اسی جاواں گے کیونکہ اسی عید میلاد منا ہاں۔ اعتاں پڑھنے ہاں تے اسی سب کچھ کرنے ہاں تے پرواہ ہی نہیں ہے بھی روزہ رکھنا ہے روزہ اچھا گل یہ ہوئی ہے بھی آزاد آزادی بڑی نعمت ہے سارے واسطے لیکن اصل آزادی میرے دوستو یہ ہے کہ اسی جہنم تو آزاد ہو جائیے اللہ دے غصے تو آزاد ہو جائیے وہ رسول اللہ سزم کا فرمان بھی بے وقوف ہے وہ بندہ دخل علیہ شہر و رمضان کہ رمضان آیا فلم فر لا تو آزاد نہ ہو سکیا وہ اللہ راضی نہ کر سکیا وہ اپنے آپ تو وہ کیس اور مقدمے جڑے اللہ کی عدالت بنے ہوئے وہ ختم نہ کرا سکیا رمضان دا مہینہ آیا تو انہیں کیا کیتا فرمایا دے فرمائے جتنا افسوس کیتا جائے اتنا ہی تھوڑا ہے تو میرے دوستو اصل آزادی تو یہ ہے سورہ صافات اللہ نے ایک گل کی اتنے ذرا سنیے اِسی تو سنتے ہی نہیں نا ہاں ماشاء اللہ ہوں بھی کئی جمے کے ستے نے ایک گھنٹے کا پونے گھنٹے کا جمعہ ہے ماشاء اللہ آخ میٹیاں نے تو کئی تو ماشاء اللہ اس انداز میں بیٹھے نے سو رہے نے کہ مجھے پتا ہی نہیں لگے بھی ستے نے کہ جاگتے ہیں ماشاء اللہ ہاں ہوئے ہوئے میں تو کہیں خدا میرا دل کرتا ہوں کہ میں کوئی گل نہ اپنے جمے کے اندر کر لیکن منوں مجبور کر دیا کیا عنوان بیان کرنا ہے آ ٹاپک بیان کرنا ہے آ موضوع بیان کرنا ہے یقین جانو میرا تو دل کرتا ہے کہ میں نہ ہر جمعے ہر خطبے اپنی ہر تقریر جنت اور دو زخ آخرت دنیا کیا ہے آخرت کیا ہے میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں بیان ہی یہ کرتا رہا کیونکہ قرآن اس عنوان بھریا ہوا جا بجا مالک الملک نے یہ حوالے دیتے ہیں وہ لوگوں ہاں دیکھو ذرا اللہ فرمند نے قیامت والے دن ایک کولیگ کولیگ جان نا جڑا کٹھا رہا ہوئے کسے کام کرتا رہا ہوئے یا پڑھا رہا ہوئے ایک کولیگ جانن والا دوسرے جانن والے دے اپنے کولیگ دے بارے بچ ایک آرزو کرے گا بھی وہ بندہ ملتا نہیں پہ کتنے آؤ اللہ فرماند نے میں تینوں وکھانا آوے ویکھے گا جان میں درآ فتہ قرآن ہے یار قرآن اللہ جانتا میں تو حیران ہوں کہ اسی قرآن پڑھنے کوئی چینج کوئی تبدیلی ہوں نہیں ہے پھر وجہ تا کوئی نہ کوئی ہے نا آخر یا تا رز کے حلال نہیں ہے کوئی تبدیلی آ نہیں رہی ادھروں سنیا تو ادھر کڑ دے مینو تو بی بی یاد آ رہی ہے بی بی بندہ بی بی نو کہن لگا کہ بی بی اے میری تیرے اتے اثر ہی کوئی نہیں ہوں دے ایک کن سوننی ہے تو دوسرے کن کٹ دینی ہے ہاں نہیں بی بی کہن لگا تو بندہ کہن لگا بھی میری گل ہے دو ہی کٹ دینی ہے ہاں تو سا بھی یہی حال ہے پرواہ ہی نہیں ہے کوئی نہ کوئی فالٹ ضرور نے میرے دوستو آئیے یہ فالٹ دور کریے اور اپنی توجہ جڑی آخرت پر لگائیے آخرت منڈلا رہی ہے فتلا فرا ہو فی سوا الجیم کال طلح ان کی تل تردین ولولا نعمت ربی لکن تو میں نل موہداری تھی میں اگلے دن ایک کہ کالج کالج والے نے میرا درس رکھا تو میں اتنے گیا درس واسطے ہوں ایسا ایسا ہوں تھا ہے تھا اندر ایک انسپیکٹر اللہ منن والا دوجرا دہری دوسرا بے دین ہے دوسرا دید مذاق کر رہا ہے کالج ایک ہے سکول ایک ہے کچھ ٹیچر جڑے نے اللہ کی گل کر رہے ہیں تو کچھ اللہ مذاق کر رہے ہیں کچھ آخرت کی گل کر رہے ہیں تو کچھ آخرت نو مذاق کر رہے ہیں ون سمنے بندے منتھے ملے سوالوں جاب ہوئے تو جنہ درس رکھے وہ بڑے بہترین لوگ کہ رمضان کے اتنے چلو کچھ گفتگو کرو جی سوال پوچھے گئے دسے گئے تو کئی بہلی آئے انہوں نے پرواہ کوئی نہیں وہاں کا عجیب غریب انداز تو خیر ایک دنیا درد دیکھنے آیا کاروبار کے اندر پارٹنرشپ ہے ایک پارٹنر جڑا ہے وہ اللہ نو منن والا نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے تو دوجا جڑا بے دین ہے وہ دوسرا مذاق کر رہا ہے ایک تھانے دار اللہ نو من رہا ہے اللہ دی گل پہ کرتا دوجا وہ مقابلے رشوت لے رہا ہے حرام کھا رہا ہے اللہ نو مذاق کر رہا ہے نماز روزے نو مذاق پہ کرتا ہے ہے نا یہ بھی آکے گا تے آ گیا تو کرتا کر دوں اچھا خیر تے اے خوشی نا آکھے گا افامان نو موتتن الاولا وما ان هذا هذا لهو الفوز العظیم لمثل العاملون آکھے گا میں ہے مینو اللہ نے جنت دے دیتی ہے کامیاب کر دیتا ہے مینو اللہ نے بری کر دیتا ہے مینو آزاد کر دیتا ہے آزادی دا سواد آیا نا ہمیشہ ہمیشہ کئی دی خصوصی چیکنگ تے کئی نو سلام علیکم ہاں سورہ واقعہ دے اندر کی ہے اما ان کا نا من اصحاب الیمین فسلام اللہ کا من الیمین فرمائے خوش نصیب نے جڑے سجے ہاتھ والے تے جدو سجے ہاتھ ویمال نامہ ملے گا تے فرشتے سجے کھبا سہرا ماحول دی برسات کر دے گا برسات دعا کرو اللہ انہاں خوش وچ کر دے ہائے ہوئے تو فسلام اللہ کا سلامتی وہ مبارک ہوئے تینو یار وہ تین سجے ہاتھ جمال مال مل گیا سلام اللہ کا من اصحاب الیمین تیرے تو کتنا خوش نصیب ہو کتنا تو سعادت والا وہ یار تو تے پاس ہو گیا اس وجہ تو تینوں مبارک دے رہے ہیں کہ تینو تیرا رزلٹ کارڈ سجے ہاتھ ملیا یہ کامیاب یہ جی آزادی سانو چودہ اگست سے یاد ہے سانو اپنی جیل تو واپسی جب جیلوں جو واپس ہونے وہ یاد نے لیکن سانو یہ یاد نہیں ہے بھی سانو آخرت میں آزادی کمیں ملے گی اصل میرے دوستوں آزادی کیا ہے آخرت کی آزادی اتے چیکنگ ہونی ہے اللہ چیکنگ آسان کر دے ہائے ہائے ہائے اللہ خصوصی چیکنگ تو بچائے بڑی زبردست چیکنگ ہے ہاں قرآن کی میں لو ذرا سنیے پھر رجعه لقادر یوم تبل السرائر فرمایا اللہ جس مالک نے اس پانی دے قطرے تو بنایا ہے اللہ اس دوبارہ لٹان دے اتے قادر آیا کدن یوم تبل السرائر فرمایا جس دن سینے دے راز اے بغض اور کینے اور اے شرارتاں اے ساریاں اس طرح تول لیا جائے گا بھی آؤ بھائی ذرا تی چیکنگ ہو رہی ہے یوم فما لہو من قوت ولا ناصر تے ادھروں ساری جانچ پڑتال ہو رہی ہے خصوصی چیکنگ ہو رہی ہے تے فرمایا لیا ہاں کوئی سکوٹی گارڈ ہے تیرا کوئی کان ٹوٹا ہے ہی تیرے نال لیا باڈی گارڈ کوئی گن مین فما لہو من قوت قرآن دا ترجمہ نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی قوت قوت ہندو تے تنوین آئی ہے کسی قسم کی کوئی قوت فما لہو من قوت ولا ناصر تے فرمایا اللہ فرمان نے میں ہوائیاں اڑا رہے ہوں نہیں فرمایا سنو وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجَوِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدَوِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلِ وَمَا هُوَ بِالْحَزِ فرمایا میں نو زمین دی قسم ہے میں نو آسمان دی قسم ہے میں جڑی تو اڈنال گلنہ کر رہے ہیں لَقَوْلٌ فَصْلِ اے فیصلہ کن اور اتھینٹک گلنہ نے اے نا دندوے چھوٹ دیا میزش کوئی نہیں ہے وما ہوا بلحز کوئی جھوٹ نہیں ہے کوئی مذاق نہیں ہے ایک اور ذرا مقام سنیے قیامت والے دن کی ہونے والا ہے تو اصل ہوں رمضان اس حوالے کیویں گزارنا نہیں دل کرتا بھی اسی آزاد ہو جائیے رمضان دے مہینے میں سڈے تو سارے کیس ختم ہو جان جن بھی کیس بنے نے خبریں کنے بنے نے میں ایک بندے نو ملیا بندے نے نا اپنے اپنے انداز ہے انہوں کا آدھا افر صاحب میں ایک مصیبت پس گیا بڑی بہت بڑی مصیبت مصیبت بندے تو آ جانا نے کئی دفعہ زمین آسمان کے کنڈے پھڑ جاتے تو اتنے پھر صرف اللہ ہی ہوں صرف اللہ سارے سورسز ختم آدھا اف صاحب میرے نزدیک نے وہ بندہ بڑا نیک بڑا سالے لیکن متوازے اور اجزو ان کے ساری دا انداز دیکھیے ਆਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਰੀਕੀ ਤਾਰੀਕੀ ਹੈ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ میں اپنے امال دیکھے اپنے اخلاق دیکھے اپنی ساری زندگی دیکھی تو کہن لگا مو عمل اپنا ایسا نظر نظر نہ آیا جڑا میں اپنے اللہ دے سامنے حوالہ دے دوں میں کہ واہ متوازے زندگی ہے نا توازو ہے وگرنا نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے ہے کوئی ایسا آئیے ذرا سوچیے غور کریے کہ قیامت والے دن جیسے لے اللہ دے سامنے ہوئیے تے کوئی کوئی کوئی عمل ایسا اللہ دسی بھی یا اللہ آ کام میں صرف تیرے واسطے کیتا صرف تیرے واسطے کوئی میری غرض کسے نو خوش کرنا تے روزہ بھی وچوں ایک عمل جے تے فرمایا روزہ رکھے بندہ تے نیت کرے سحری دے ٹائم کہ یا اللہ اپنی ہمت دے مطابق میں انہوں نبھاواں گا تے تو میری مدد کری میرے منہ چو چگلی نہ نکلے غیبت نہ نکلے گالی گلوچ نہ نکلے تے میری اکھ دے ات میرا کنٹرول ہوئے میرے کن کے اُتے کنٹرول ہوئے تو سارے نا واڈا کنٹرول دل دے دل دا دل دا کنٹرول تو ماشاء اللہ اِسی روزے رکھنے آئے تو گانے سن دے ٹکا کے نہ گانے تو پریز نہ فلم تو پریز نہ دوجے بکواسات تو پریز جو منہ بچایا اوہ کہہ د جو دل میں چاہیا وہ اتھاں گوڑا کروا لیا پیرا گوڑا کروا لیا اکھاں گوڑا کروا لیا یہ کیا اس کی اسی ڈسکو جائے روزہ رکھنے ہیں ڈسکو جائے کیسے عجیب روزے نے وہ روزہ ہو کہ مالک الملک اپنے بندے دے روزے دے اتنے ناز کرے ہے ویکھو میرے بندے نے روزہ رکھا ہے ہے میں انہیں گناہ معاف نہ کرا میں دے تو اپنے سارے مقدمے اور یہ سارے جڑے کیس میں یہ تو ہوئے نے میں سارے ختم نہ کر دے ماں فرشتے فرشت نے یا اللہ کیوں نہیں بے رکھیا ہوئے نے اے نے اے انہیں یہ فلاں بندہ لڑتا پیا گاڑا پیا انہوں یہ دا ہے اے دے جی بھی ہے اے اے گاڑ یہ گال پر ویڈی کڈ سکتا ہے ہاں گالا تو میار ہی کوئی نہیں نا کوئی ایک مان دی کٹے گا تو دوجہ پانچ سات مان دی کڈ ہی سکتا کیڑی اڈی گال ہے تو مدہ دے تاں اے نا دے چپ کر جائے دے ہاں، صبر کرے تو خیر میں یہ کہہ رہا سا بھی آزادیاں سانو بڑیاں پیاریاں لیکن آخرت دی آزادی ول دھیان کوئی نہیں سنو فرمایا والا آدیات دبہا فل موری آد کدہ فل مغیرات صبح فاضر نہ بہی نکا فوسط نہ بہی جمع ان الانسان انسان بڑا ہی نشکر شکر ہے اللہ دیا دعمت ساری کائنات ساری کائنات دی خدمت وچ لگی ہوئی ہے کیا زمین کیا آسمان کیا ستارے ہیں کیا آبشار کیا نہراں کیا پرندے چرندے ہر ہے ساری دیئے ساری کائنات تیرے واسطے دن تیرے واسطے اے رات تیرے واسطے تیرے لئی زمین آسمان تیرے واسطے او کملے آئے دو میں ہی جہان تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے جناب تیرے واسطے آفتاب تیرے لئی مہتاب تیرے واسطے سوری کائنات وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قرآن اللہ دا کلام کتنا سچا فرمایا زمین و آسمان دے اندر جو کچھ چیز ہے اسا تو آڈے فائدے واسطے بنا دیتا ہے ساری کائنات اور تیری خدمت واسطے تو تو اپنے آپ نو آزاد سمجھے تو چھوٹی جی قربانی بھی میری خاطر نہ دے میں تو تینو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تینو میں گروی رکھا ہے گروی کلو مرے ام سنو قرآن دا پھر ترجمہ کلو مرے ام مینو کلو مرے ام بے ماں کسب رہی فرمایا میں پکڑ لیا ہر بندہ دنیا میں بھیجا یہ ذمہ امال لگا دیتے ہیں روزہ لگا دیتا ہے نماز لگا دیتی ہے سچائی لگا دیتی ہے حرام تو بچنا لگا دیتا ہے ماں باپ کی خدمت لگا دیتی ہے پڑوسیاں دے ہمسایا نال اچھا سلوک لگا دیتا ہے اے امال نے عقیدہ لگا دیتا ہے شرک نہیں کرنا بدت نہیں کرنی یہ لگا دیتے نے فرمایا ہوں یہ پکڑیا گروی ہے کسی نے دس لاکھ روپیہ دیتا کسی نے کردہ تو انہیں کہا ہاں جی میں نو کی دین دے ہو کہ تُس یہ واپس کرو گے وہ کہیں دے یار میں لوڑ بڑی ہے تو میرے کو دس کو لاکھ دا زیور ہے میری بیگم دا تو جے میں وہ زیور ویچ ہی دیتا تو بیگم نے پٹھی چھوڑی میں نو زبا کر دینا ہے تو میں ویچ نہیں سکتا تو پرات ہوئے کول رکھ لائے دو میں تیرا دس لکھ دیاں گا تو میں اپنا زیور لے گا زیور بڑا پیارا بڑا زکات پاویں دن یار رمضان دا مہینہ یقین جنو ہر قسم دی عبادت سوائے حج تو حج تو علاوہ ہر قسم دی عبادت دا اے سیزن ہے اور اے موسم ہے اندر صدقہ کرو اے دے اندر خیرات کرو روزہ رکھو قرآن دی تلاوت ہو ہاں؟ ذکر عمرہ کرو اور پھر زکاتا صدقہ ہے ہر قسم دی عبادت یعنی یہ نیکیاں دی موسم دا موسم بہار ہے رمضان نیکیاں دا موسم بہار ہے تو اساں کی بنایا ہے شاپنگ دا موسم رمضان المبارک اے نیکیاں دا عبادات دا عبادت اساں اینو بنایا ہے شاپنگ دا مہینہ دے تیرے دیرے ٹیراں ٹیر پکوڑے لگے لوگ خرید خریدی جا رہے ہیں تے کیا جنانیاں کیا بندے بازار ہیں تے تن تن کے کھاندے جڑا روزے دا فلسفہ ہے نا بھی جسم صاف ہو جائے گا رات نا ایک میں سفر کر رہا تو ایک بندہ کہنے لگا یار کینسر کینسر دی ایک بڑی موزی بیماری ہے باہر لے ملکان جنا مغربی ملکان دے اندر اگے جدو کینسر دا خطرہ کسی نو لاحق ہو جائے نا ڈاکٹر نو پتہ لگ جائے بھی یہ کینسر ہے تو ابتدائی سٹیج تے انہوں اگے نا 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਾਕਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਾਕਾ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਦਾ ਔਰ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਜੀ ਗਜ਼ਾ ਖਾਧੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਸਮ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ تو ازیاں نے بھی جسم ہوڑا ہوئے ہوئے بس وہ جڑے پانچ سات منٹ دا جڑا سواد ہے نا اے منہ کا اے نہ جاوے کیا مولوی کیا غیر مولوی خدا دی قسمیں ارلیاں نال تونے دے اپنے اندر تونے دونے کے کھان دے بھئی تسی تُر مناسب دی غدا کھاؤ وہ تھوڑا کھان نال کدی نہیں جب بندہ مردہ تے بہتا کھان نال ہمیشہ بدسمی ہوں مروڑ اٹھتے ہیں روا ساری نیکیاں کا موسم ہے ਬਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਕਲਮਾ ਗੋ ਇਹ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਨਾ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਯਾਰ ਕੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੜਿਆ دے دی کتنے افطاری ہے کتنے سہری ہے کتنے پارٹیاں ہو رہی ہیں نے کہ وہ یار افطار پارٹی کتنے سہری ہے تو مولویا نے عجیب بہوا کلچر شروع کیتا ہے وہ تُسی لوگوں کو تلقین کرو وہ جو تہاں سانوں یہ بے تکا کھوانا ہے نا وہ تسی کسے غریب اور مسکین کے کردار سر چاول پاؤ نا تو وہ تعواں دے گا تو مالک الملک دے دربار تسی آزاد ہو جاؤ وَيَدْمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ادھر تو تیانی کوئی نہیں سادگی تو رہی کوئی نہیں نا نہ مسیطہ بنانے چھے نہ مدرسے بنانے چھے نہ سہریاں بچھے نہ افتاریاں بچھے وہ یار سادگی کسے ضرورت مندی ضرورت پوری ہو جائے کسے کہہ رہے ہیں ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਸੁਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖੂਫੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਮਾੜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਨਾ ਹੁੰਨਾ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਪੱਥਰ ਲਵਾ ਮਸਜਿਦ ਸਾਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਮਸਜਿਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ مسجد ہے تو صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی مینو خواب آئی ہے کہ جدن لیلت القدر ہوئے گی اس بارش ہوئے گی بارش ہوئے گی تے صحابی کہندا ہے میں ویکھیا لیلت القدر والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا نا تے اس دن بارش ہوئی ہے تے مسجد دی چھت ٹپک گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متھے مبارک دے آپ دے ناک مبارک دے فرمایا میں مٹی کچڑ آپ ویکھیا مسجد دی چھت ٹپک رہی ہے تے کتنی افضل مسجد ہے تے اسی غریباں مسکینہ دا مال نہ دے کسے نو روزہ رکھا دئیے ہیں کسے دا ہاتھ سوکھا ہو جاوے تے یہاں افطاری افطار تے سہر پارٹیاں تو بہتر نہیں ہے کہ ضرورت ضرورت مند دی ضرورت پوری ہو جائے اللہ تعالیٰ بس آخری گل آئی ہے کہ آزادی بڑا مشہور لفظ ہے آزاد فلانا آزاد ہو گیا اصل آزاد میرے دوستو او وہ جیڑا جہنم تو آزاد ہو جائے تے جیڑا جنت وچ وڑ جائے فمن زہ دیہ نے الْجَنَّةَ فقد فاز وما حیات الدنیا اللہ متاع الغرور کاش کلام الہی سڈے دلوں کے جا گزی ہو جائے فمن زہدہا جو دور کر دیا گیا ان النار آگ سے آگے دے اتے ایمان ہوئے وَعُدْ خِلَ الْجَنَّةِ تے جنت بچ وڑ جائے فَقَدْ فَاد اصل ازادی تے اے دی ہے اصل رہائی تے اے دی ہے اصل کامیاب تا اے ہے تے جنہوں فرمایا تُساں کامیابیاں سمجھ لیا ہے جنہوں تُسی جنہ کامیابیاں تے تُساں انحصار کر لیا بھی اے ہی کامیابی ہے کوئی الیکشن جیت جائے تے کامیاب میٹرک چو کسی دے اچھے نمبر آ جانتے کامیاب کوئی ڈاکٹر بن جائے دے کامیاب بڑا کیا بھا ہے فرمایا ساریاں کامیابیاں ادھوریاں اے ادھوریاں نے نامکمل کامیابی ہے اے دین دے دائرے وچ رہ کے حاصل ہو جائے تو پھر بھی ادھوری ہے کہ کوئی ڈاکٹر فوت ہو جائے تو وہ ڈاکٹری نال جائے گی وہ اس ڈاکٹری دے اندر جو اس نے اچھا عمل کیتا ہے وہ دے نال جائے گا وہ نے تے ڈاکٹر مر گیا انجینئر مر گیا پائلٹ مر گیا وزیر آدم مر گیا آرمی چیف فوت ہو گیا اس ڈگریہ نے تے ڈگری لواہک ورہ سا وہ دی قبر دے نال وہ دی میت دے نال وہ دی ڈپلوما میڈل تے ڈگری جو بھی اعزازات نے وہ رکھ دیتے جان تے جدوں آوے پیشی منکر اور نکیر دی تے میڈیکل آفیسر اور ڈگری سامنے پیش کرے ہاں بھی دس کون ہے انہیں کہ جی میں ڈاکٹر میں انجینئر میں پاکستان دا آرمی چیف میں پاکستان دا وزیر اعظم ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੱਸ ਮਰ ਰੱਬੋ ਕਾ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਓਏ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਮਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਜਿਨ ਆਮਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੀ ਗਿਰਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ